علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو تیئیس یہ حدیث موضوع ہے